قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين اے نبی آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کس کا ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کریں گے اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی ہے بڑے سننے والے بڑے جاننے والے اے نبی آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرقین میں سے ہر کس نہ ہونا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ سریح یعنی کھلی کامیابی ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے آسمان و زمین کے مالک کی ہی بندگی کریں ان آیتوں میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک السماوات والارض ہے اور اللہ نے اپنے نفس پر رحمت واجب قرار دے لی ہے صحیح بخاری اور مسلم نیز ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی ارشاد ہے کہ یقیناً وہ قیامت کے روز تم سب کو جمع کریں گے یہاں لام بطور قسم کے ہے گویا اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ یوم مقررہ کے وقت وہ اپنے سارے بندوں کو جمع کریں گے اہل ایمان کو تو اس میں شک نہیں لیکن کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اس یوم آخرت سے ڈرتے نہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوق بھی دن میں بستی ہے یا رات میں وہ سب اللہ کے تحت تصرف میں ہے اور زیر انتظام ہے وہ بندوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی حرکات کو اور دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں پھر اپنے رسول سے جس کو توحید عظیم اور شرع قویم عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف اے نبی بلائیے اور کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی دوسرے کو دوست بناؤں جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں مطلب یہ ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے بغیر نمونے کے اللہ نے زمینوں آسمانوں کو وجود بخشا اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی میں عبادت کیسے کروں وہ اللہ سب کو کھلاتے ہیں اللہ کو نہیں کھلایا جاتا حالانکہ وہ بندوں کے حاجت مند نہیں ہے کہ غرض متعلق ہو جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنوں انس کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بعض نے لا یا پڑھا ہے یعنی وہ خود کچھ نہیں کھاتے یعنی اللہ تعالی مصدرک حاکم وغیرہ کی حدیث میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل قبا کے ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ کی دعوت کی ہم سب بھی گئے رسول اللہ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو فرمایا الحمد للہ یو ولا وام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو کھلاتے ہیں اور خود کچھ نہیں کھاتے من علینا فہدانا بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہمیں ہدایت کی وہ اقام و اور ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا وکل بلا ان حسن ابلانا اور ہر قسم کی آزمائش میں ہمیں بخوبی آزمایا الحمد للہ اقام من اقام اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی پیدا کردہ کھانے کی چیزوں میں سے کھانا کھلایا وہ سقان امین شراب اور اپنی پیدا کردہ پینے کی چیزوں میں سے ہمیں پلایا وہ کیسا امین العری اور ہمارے برہنہ جسم پر لباس پہنایا وہ حد امین اولا اور گمراہی کے بعد ہم کو ہدایت دی وہ بصرا امین العامہ اور اندھے پن کے بعد ہمیں بینائی بخشی وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا اور اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے بہت ساروں پر ہمیں انسان بنا کر فضیلت بخشی الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے کفران نعمت نہیں کر سکتے نہ اللہ سے بے نیاز بن سکتے ہیں اللہ نے گمراہی سے ہمیں بچایا ہے دل کے اندھے پن سے دور رکھا ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت عنایت فرمائی اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان بنوں اور شرک نہ کروں اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب یوم عظیم کا ڈر ہے قیامت کے روز جس پر سے عذاب ہٹ گیا اس پر بڑی مرمت ہوئی اور یہ بہت بڑی کامیابی رہی جیسا کہ فرمایا کہ جو دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں بھیجا گیا وہ بڑا ہی کامیاب شخص ہے